وعلى آله أجمعين حمد و لوسلات کے بعد قرآن کریم کی راحت مبارکہ سے تجاوت کرنے کا اس وقت کیا گیا اس آئے مبارکہ میں اللہ و تعالی نے ساتھ فرمایا کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نیک عمل کیے مرد ہو یا عورت اور مسلمان ہو ہم اسے ضرور اچھی زندگی عطا فرمائیں گے والا لجیئنگ نہ ہوں اور ہم ضرور بھی ضرور اسے جزا دیں گے بے احسن ما میں معملوم بسبب ان کے اچھے اعمال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز کو پیدا فرمایا اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق ہدایات عطا فرمائی رسولہ نے نظام محبوض فرمائے اور ان کو کتابیں عطا فرمائی ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے اور امور کا ذکر فرمایا کہ جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور ان باتوں کا ذکر فرمایا کہ جو اس کے نزدیک پسند نہیں ہے یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے یہاں جس جو اچھے عمل کیے جائیں گے ان کا سلا ان کا اجر اور ان کا بدلہ اللہ رب العزت عمل کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی ان اعمال کی جزا عطا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے عمل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم انہیں ان کے اچھے عملوں کی وجہ سے ان کا صلا اور اس کی جزا عطا فرمائیں اور جو اس دنیا میں عمل اچھے نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے اس کی سزا دنیا میں بھی جو ہے وہ ان کو ملے گی اور اس کی سزا جو ہے آخرت میں بھی ان کو دی جائے گی وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو ان ہدایات الہیہ پر عمل کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شاپ فرمایا ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کی زندگی جو ہے وہ بڑی خوش عیش ہوگی اور وہ دنیا میں اچھی زندگی بسر کریں گے اور ان کو ہم اچھا سلا دنیا میں عطا فرمائیں گے ان کے اعمال صالحہ کا اور ان اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ سکھ اور چین کی زندگی جو ہے پائیں گے دنیا کی جو حقیقت ہے وہ سوائے الفت مشقت اور اذیت اور تکلیف کے اور کچھ نہیں اور یہ ایک حقیقت دنیا کا مال و متا محض دنیا کی چیزیں اور دنیا کے جو اسباب ہیں وہ ایسے نہیں کہ جس کی وجہ سے راحت اور سکون حاصل ہو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اسباب مال و متا دنیا کی دولت حاصل کر لیتے ہیں وہ تفکرات سے بے نیاز نہیں ہوتے جن کے پاس صرف دولت دنیا ہوتی ہے وہ خوش نظر نہیں آتے محنت و مشقت کر کر دولت و اسباب دنیا حاصل کر لیے فکر سے ان کا دامن جو ہے وہ چھوٹتا نہیں محنت اور رات دن ایک کر کر دولت حاصل کی تو اب اس کی حفاظت کا فکر دامنگیر رہتا ہے اب دولت حاصل کر لی اس کی حفاظت کا فکر پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دوسری فکر لاحق ہوتی ہے کہ دنیا اور دولت دنیا تو حاصل ہو گئی اب شادی کی فکر شادی خیر سے ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے پھر اولاد کی فکر رہتی ہے تو اولاد ہو اب اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو اب جناب کتنے تگ و دور کرنے پڑتے ہیں کتنی جو ہے وہ سوچ و فکر کرنی پڑتی ہے کہ کسی طرح سے اولاد حاصل ہو اولاد ہو جائے <clears throat> دعائیں کرائی جا رہی ہیں اور ساتھ ساتھ علاج معالجہ بھی کرایا جا رہا ہے یہ ساری فکر جو ہے وہ جب تک اولاد نہیں ہو جاتی یہ فکر جو ہے اس کو دامنگیر رہتی ہے پھر اولاد ہو گئی اب جناب اس کے بڑے ہونے کا انتظار کہ بیٹا کب بڑا ہو کب اس کی شادی کی جائے یہ تو اس صورت میں جبکہ اولاد ہو گئی اور جب تک نہیں ہوئی تھی تو دولت سامنے ہے اولاد نہیں ہو رہی تو ایسی دولت کا کیا کیا فائدہ دولت جو ہے وہ موجود ہے اس کا بارش نہیں اس اس کی اگر اس کا انتقال ہو جائے تو یہ دولت کس کے پاس جائے گی جب تک اولاد نہیں ہو جاتی یہ فکر رہتی ہے پھر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو یہ خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں کہ اس دولت کو وقف کر دوں کیا کروں پھر خیال آتا ہے کہ کسی کا بیٹا جو ہے وہ گود لے لوں متبندہ بنا لوں یہ سب فکر رہتی ہیں کوشش جاری رہتی ہیں کہ اپنی اولاد ہو جائے تو بڑی بڑی اچھی بات ہوگی بہت اچھا ہوگا میری میرا سلسلہ تو چلے گا اولاد سے اب اولاد ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد پھر دوسرے تفکرات دوسرے افطار جو ہیں وہ گھیر لیتے ہیں کہ بھئی اب اس کا اس کو پالنا ہے اس یہ بڑا ہوگا بڑا ہو گیا تو اب اس بیٹے کی شادی کی فکر اس کی شادی کرو اب وہ صورت میں جب کہ جو ہے جناب بیٹا جو ہے وہ سعادت مند ہو ورنہ اس زمن میں اور بھی جو ہے تفکرات خراب لاحق ہو جاتے ہیں اولاد اگر نکمی نکل گئی تو وہ اور زیادہ جو ہے زحمت بجائے رحمت کے زحمت ہو جاتی لیکن خیر سے اولاد جو ہے سعادت مند ہوئی تو اب جناب اس کی شادی کی فکر لگی ہوئی ہے شادی ہو گئی اب فکر لاحق ہے کہ بھائی کب جو ہے وہ بیٹے کے یہاں جو ہے بیٹا ہو اور میں پوتا والا بنوں اب اس کی فکر لاحق رہ جاتی ہے تو غرض یہ کہ کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس میں جو ہے وہ فکر اور تفکرات اور یہ خیالات جو ہے نہ گھیرے رہتے ہوں انسان ظاہر ہے کہ جب اتنے خیالات اتنے تفکرات اتنے اتنی فکریں جب کسی کو ہوتی ہیں تو وہ زندگی جو ہے کیسے راحت والی ہو سکتی ہے وہ سراسر زحمت والی ہی رہتی ہے اور اس کے بعد جو ہے جناب پھر نہ جانے کیا کیا تفکرات گھیرے ہوتے ہیں غرض یہ کہ سکون اور چین اور جو ہے راحت جو ہے نصیب نہیں ہوتی دنیا کی یہ ایک حقیقت دنیا جن کے سامنے پیش نظر رہتی ہے اور دنیا ہی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا ہی پر نظر رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ محض دنیا کی ہی کے رہتے ہیں اور جو محض دنیا کے ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں ہی کی زندگی جو ہے وہ راحت اور سکون والی نہیں ہوتی لیکن وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اعمال صالحہ اور نیکیوں اور امور خیر کی طرف جو ہے رغبت کرتے ہیں اور امور خیر انجام دیتے ہیں اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں نیکیاں کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں ہی کے بارے میں جو ہے جناب آیت قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو خواب و مرد ہوں یا عورت اعمال صالحہ کرتے ہوں تو فرمایا کہ ہم انہیں کچھ عیش زندگی ادا فرمائیں ان کو راحت والی زندگی عطا فرمائے اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پورے طور پر قابل طریقے پر اور کلی طور پر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے متی و فرما بردار ہوتے ہیں پورے طور پر اسلام پر عمل کرتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں یہ نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ایسے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا جا رہا بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں دوسرے مقام پر یہ حکم دیا گیا ہے یا جو الذین آمن الخلو کس سلم کا آپ اے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ جناب ایک طرف جو ہے وہ آپ دنیا کی داری بھی کر رہے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے غلط سلط اس کو بھی جو ہے اپنائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف نماز روزے بھی ہو رہے ہیں تو یہ پورے طور پر اسلام میں یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں ہوا بلکہ عمل کامل وہی ہے کہ جس میں ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ عمال کیے جائیں یہ تو ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے کہ ہم کسی کے حسن کی تعریف کریں کہ جناب فلاں جو ہے اس کی پیشانی بڑی روشن ہے بڑی چمکدار ہے بڑا نورانی چہرہ ہے اور بہت خوبصورت ہے وہ اس کی آنکھیں جو ہیں بڑی اچھی ہیں اور اس کے رخسار بڑے اچھے ہیں اور اس جناب اس طرح سے تعریف جب کسی کی کی جائے اور کوئی جو ہے یہ تعریف سن کر چلو بھائی دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیسا حسن و ہاں، حسن و کمال والا ہے کیسا وہ حسین و جمیل ہے ایسا شخص سن کر آ کر جب دیکھتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہے کہ ٹھیک دیکھا تو جناب کشانی بھی بڑی جو ہے چمکدار اور آنکھیں بھی بڑی خوبصورت وغیرہ اور جب اس کی نظر ناک پر پڑی تو ناک کو دیکھا کہ ناک جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے تو آپ بتلائیے کہ ایسے شخص کے جو حسن کی تعریف کی تو وہ اس کا حسن و جمال جو ہے وہ اس ناک کے کٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے پامال ہو گیا کہیں گے یہ تو کوئی کوئی جو ہے جو ہے حسین و جمیل نہیں اس کی تو یہ تو نکٹا ہے اس کی تو ناک کٹی ہوئی ہے تو اسی طرح سے ایک شخص نماز و روزہ بھی کر رہا ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ برے اعمال بھی کر رہا ہو تو یہ کامل متیو فرما بردار نہیں رہا اور عیش اور کچھ عیش زندگی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہی بندوں کے لیے ہیں کہ جو نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور دوسری برائیوں سے بھی بچائے ہوئے اس کے اندر دوسری برائیاں نہیں ہیں سب کو جو ہے نماز روزوں کی جو ہے وہ قدر اسی طرح سے ہوگی اور ایسے کامل متی و فرما بردار لوگوں کی نماز روزوں کی قدر ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جو قابل متی و فرما بردار نہیں نماز روزے بھی لیکن برائیوں کا بھی ارتقاب کرتے ہیں تو ایسے یہ لوگ کامل متی و فرما بردار نہیں ایسے لوگوں کے نماز روزے کی قدر نہیں ہوتی نماز روزہ تو یہ تو اہم عبادات میں سے ہیں لیکن ان کی قدر اسی وقت ہو سکتی ہے اور یہ قابل قدر اسی وقت جو ہے اللہ کے یہاں جو ہے معتبر ہوتے ہیں جبکہ جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم اس سے جو ہے باز رہیں رک جائیں تو پھر ہمارے ان نماز روزوں کی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان اعمال کی قدر ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راحت اور سکون عطا فرمائے گا زندگی جو ہے وہ راحت کے ساتھ سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ جو ہے سکھ کے ساتھ جو ہے ایسے لوگوں کی زندگی گزرے گی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے من من عمل صالحا او وهو مؤمن ما لیکن ہم لوگ جو ہیں کامل طور پر اور خلوص کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ ہمارے اعمال صالحہ جو ہے وہ نہیں ہم سے ہو پا رہے ہیں اسی وجہ سے ہر ایک کو جو ہے دکھ اور جو ہے وہ اضطراب کا سامنا ہے زندگی میں جو ہے وہ سکون نہیں ہے اطمینان نہیں ہے اور ہم متلاشی ہے کہ ہم کو سکون ہو ہماری زندگی جو ہے وہ چین کے ساتھ گزرے اطمینان کے ساتھ گزرے لیکن ہمیں جو ہے یہ حاصل نہیں ہو پاتی اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے ہم دنیاوی اسباب کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سکون پا سکتے ہیں اچھا اچھی رہائش ہم تعمیر کر لیں اچھا، اچھی ملازمت ہم حاصل کر لیں ہمیں اچھی سواری جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو ہم اس ان باتوں کی طرف غور کرتے ہیں ہم ان باتوں کی طرف دھیان کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم سے جو ہے کون سی ایسی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہم سے سرزد ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو سب کچھ اچھا عالی شان مکان بھی ہمیں حاصل ہے اچھی سواری بھی ہمیں حاصل ہے اچھی ملازمت بھی ہے ٹھیک ٹھاک آمدنی بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے کیوں نہیں چین اور سکون ہے ہم اس بات ان باتوں میں غور نہیں کرتے تو کامل بتی و فرما بردار جب تک ہم نہیں ہو جاتے نہیں بن جاتے اس وقت تک چین اور سکون کی زندگی ہمیں نہیں حاصل ہو سکتی بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جناب ایک ٹھیک ٹھاک جنگل سے گزر رہے تھے دیکھا کہ جناب ایک فقیر ایک درویش جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور صرف تن پر ایک احمد ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ایک چادر ہے بس شیر صاحب نے جب دیکھا تو ترس آ گیا اور دیکھا وہاں سے واپس ہوئے بازار گئے بازار سے ایک بہت بڑا اچھا تھا اور بڑا قیمتی جو ہے وہ جوتے کا جوڑا خریدا اور لا کر ان کی نظر کرنے لگے تو فقیر نے کہا کہ جناب مجھے یہ جوتے کی جوڑی لینے سے کوئی جو ہے وہ آر نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ سید صاحب اتنا قیمتی جوتا میں پاؤں میں ڈالوں اور آپ کا کہنا ہے کہ قیمتی جوتا پہن کر میں جو ہے وہ گرمی سے تفش سے اور کانٹوں سے اپنے پاؤں کو محفوظ رکھوں گا مجھے لینے سے کوئی جو ہے وہ دریغ نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اتنا قیمتی جوتا جب میں پہنوں گا تو یہ اچھا نہیں لگے گا اس کے لیے اچھا سب جو ہے وہ لباس ہونا ہونا چاہیے اچھی پوشاک ہونی چاہیے قیمتی جو ہے وہ جوڑا ہونا چاہیے کپڑے کا تو سیٹ صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو کوئی بات نہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ مجھے حکم تو فرمائیں یہ تو کوئی بات نہیں ابھی جو ہے آپ کو یہ جوڑا خرید کر دے دوں گا اس کے بعد جو ہے جناب فقیر صاحب نے پھر کہا کہ اچھا جناب سیٹ صاحب قیمتی جوتا جوتے کے لیے پوشاک بھی آ جائے گی لیکن اگر مجھے کہیں جانا پڑا تو اتنا قیمتی جوتا پہن کر اور اتنا اچھا لباس پہن کر جو ہے یہ تو جو ہے ذرا شان کے خلاف ہو جائے گا اس کے لیے کوئی اچھی سی سواری ہونی چاہیے لگتا یہ کہ یہ دور اس وقت اس وقت تھا جبکہ جو ہے جناب تارے ایجاد نہیں ہوئی تھی کہا کہ ٹھیک ہے اچھا جناب میں آپ کے لیے اچھا تھا گھوڑا جو ہے وہ فراہم کر دوں گا گھوڑوں پر سواری ہوتی رہی ہوگی اس وقت ظاہر یہی سواریاں تھیں اونٹ تھے کچر تھے گھوڑے تھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایک گھوڑا بھی دے دوں گا سواری کے لیے اب جناب فقیر صاحب نے کہا کہ اچھا تو آپ گھوڑا بھی دے دیں گے تو گھوڑے کے لیے جو ہے جناب کھلانے پلانے والا بھی چاہیے آگے یہ بھی کوئی بات نہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے میں ایک ملازم بھی فراہم کر دوں گا آپ کو اس کے بعد جو ہے جناب فقیر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب جو ہے وہ گھوڑا بھی آ جائے گا ملازم بھی آ جائے گا اور مگر اس کے بعد تو پھر بھی جو ہے ضرورت باقی رہے گی پھر بھی فکر رہے گا وہ کیا کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ پھر ملازم کی تنخواہ گھوڑے کا چارہ اور جب یہ لباس پرانا ہو جائے گا یہ جوتا پرانا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے اور بھی رقم چاہیے کہنے لگے یہ بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے میں تمہیں جو ہے زمین وافر مقدار میں جو ہے وہ دے دیتا ہوں اور اس سے جو ہے تمہارا خرچہ بھی چلتا رہے گا جناب اچھا یہ بھی بہت اچھی بات تو اس کے بعد پھر جو ہے جب میرے پاس یہ ساری سہولتیں ہوں گی تو پھر مجھے شادی بھی کرنا پڑے گی جناب شادی بھی کرا دی جائے گی فقیر صاحب نے کہا اچھا پھر چلو جب شادی ہو جائے گی تو بچے بھی ہوں گے ہاں بے شک بچے بھی ہوں گے کہا کہ اچھا بچے جب ہوں گے ان میں سے اگر کوئی مر گیا تو پھر رونا بھی پڑے گا تو اس کو روئے شیخ صاحب نے کہا کہ جناب رونا تو آپ ہی کو پڑے گا تو فقیر صاحب اور کہنے لگے کہ بھائی میں ایسے قیمتی دنیا کے دنیا کے قیمتی جوتے پہننے سے جو ہے میں تو جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں کہ اتنے قیمتی جوتے پہننے کے بعد جو ہے میں اتنے جنجالوں میں پھنسوں یہ جوتے جو مجھے پہننے کی ضرورت ہی نہیں تو یہ ہے دنیا حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کا ایک کام کر کر ہم فارغ ہوتے ہیں دسیوں کام ہمارے سامنے جو ہے جناب کھڑے ہو جاتے ہیں ایک کام سے فارغ ہوئے دوسرا کام آ کر کھڑا ہوا ہے تو یہ کیا ہے کہ محض ہماری نظر ہماری فکر ہماری سوچ ساری جو ہے دنیا کی طرف مبزول رہتی ہے اگر اگر ہماری فکر اور ہمارا خیال اگر کسی طرف نہیں جاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ساتھ و فرما برداری کی طرف نہیں جاتا ہے ہم کبھی غور نہیں کرتے ہم کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا ہم صبح سے اٹھے ہیں اور اب ہم جو ہے سو رہے ہیں اور سونے کا عالم بھی ہمارا جو ہے بڑا نرالا جو ہے وہ ہو گیا ہے جناب نمازیں اذانے ہو رہی ہیں جماعتیں ہو رہی ہیں لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بلانے والا بلا رہا ہے ہمیں کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ آواز دی جا رہی ہے ہمیں اللہ کے گھر کی طرف اللہ کی عبادت گاہ کی طرف ہمیں بلایا جا رہا لیکن کان ہمارے جو اس وقت لگتا یہ کہ بہرے ہو چکے ہوتے ہیں ہماری سماج جو ہے اس وقت وہاں اس اللہ کے بلاوے کی طرف جو ہے وہ جاتی ہی نہیں ہمارے کان سن ہی نہیں پاتے ہاں دنیا کا جہاں نفع نظر آ رہا ہے فوراً وہ باتیں ہمارے کانوں میں آ جاتی ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں اور دماغ میں جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں اس کو پورا کرنے کی طرف لگ جاتے ہیں یہ تو ہمارا حال ہے نماز فجر قضا ہو رہی ہے پنج وقت نماز قضا رہی اللہ ماشاء اللہ اور بنا پھر دس دس گیارہ بارہ بارہ بجے جو تقریبات میں بیٹھے ہوئے کچھ گپیاں ہو رہی ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ناول پڑھی جا رہی ہیں افسانے پڑھے جا رہے ہیں کہانیاں سنی جا رہی ہیں نہ جانے کیا کیا سنا اور دیکھا جا رہا بارہ ایک ایک بجے جو ہے جناب ہم بستر کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں بستر بستر پر آتے ہیں دو ڈھائی بجے سوتے ہیں اور اس کے بعد جناب جو ہے فجر کی اذان کا نماز کا جماعت کا تو کوئی خیال ہی نہیں کبھی آواز ہی نہیں آتی ہمارے کانوں میں دس بجے گیارہ بجے سو کر اٹھ رہے ہیں اخبار بینی ہو رہی ہے ناشتہ ہو رہا ہے یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے یہ کوئی زندگی ہے یہ زندگی ہے جس ذات نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اس ذات گرامی کے لیے اس کے احکامات کی ادائیگی کے لیے کبھی ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ تصور آتا ہی نہیں ہے ہاں جمعہ آیا چلی وہ جمعہ پڑھ لیا یا کیسے عید نصیب ہو گئی عید کی نماز پڑھ لی بقر عید کی نماز پڑھ لی اس کے بعد سال بھر کے لیے چھٹی یہ تو ہمارا معاملہ ہے پھر ہم جو ہے وہ جناب بھاگتے پھرتے ہیں مشورے کرتے پھرتے ہیں جناب یہ دکھ ہے یہ بیماری ہو گئی ہے یہ پریشانی ہے یہ تکلیف ہے اور جناب کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے آمدنی نہیں ہو رہی ہے شکر الہی ہماری زبانوں پر نہیں آتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کسی حال میں ہم جب دیکھو اللہ ماشاء اللہ جناب جو ہے بڑی حالت خراب ہے کاروباری صورت یہ ہے وہ ہے غرض یہ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ کسی حال میں جو ہے ہمیں چین و سکون نہیں کیوں نہیں ہے اسی لیے نہیں ہے کہ ہم اعمال صالحہ کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں ہم ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اسی لیے جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو چکی ہے ہمیں سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں چین اور سکون نہیں ہاں دنیا میں چین اور سکون انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتا ہے کہ جو اعمال صالحہ انجام دیں گے جو اعمال صالحہ کرتے رہیں گے اور ہم جہاں تک جو ہے ہماری نماز روزوں کا تعلق ہے ہم اور آپ وہ سب جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں کس طرح کا ہم روزہ رکھتے ہیں کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے لیکن پھر بھی اگر ہم جو ہے کچھ بھی صحیح کتنے بھی جو ہے ہم گئے گزرے ہوئے لیکن ہم رسمی طور پر ہی صحیح جو ہے نقل کے طور پر ہی صحیح جو ہے ہم اگر یہ اعمال صالحہ کریں تو اللہ کی ذات پر امید رکھیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہو جائے اور ہم امید رکھتے ہیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ جو ہے اس خطے کے وہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ بڑے خدا ترس اور بڑے عبادت گزار بادشاہ گزرے ہیں اہل اللہ کے بڑے محب اور شدائی بادشاہ گزرے ہیں بڑے جو ہے متقی و پرہیزگار تھے اور کیسے متقی پرہیزگار تھے کیسے شریعت کے پابند تھے اللہ اکبر ہیں تو انہوں نے اپنے دور کے جید علماء کرام کو جمع کر کر جو ہے جو مسائل شرعیہ کا ذخیرہ جو ہے جناب جمع کیا ہے آج جو ہے دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو اس کو ہمارے یہاں اس خطے میں پاک و ہند میں فتح عالمگیری کہا جاتا ہے چھ جلدوں پر یہ مشتمل کتاب جو جو ہے سو دو سو ورق پر نہیں بلکہ ایک ایک جلد میں پانچ پانچ سو چھ چھ سو جو ہے اور ہیں اور چھ جلدوں پر یہ مشتمل ہے جبکہ عرب دنیا میں اس جو ہے فتح عالمگیری کو فتح ہندیہ کہا جاتا ہے آج ہم اس کو سامنے رکھ کر آپ لوگوں کو مسائل بتلاتے ہیں اور آپ آپ کو مسائل سے آگاہ کرتے ہیں یہ کتاب انہی کے دور میں مرتب ہوئی اور انہی کی کوششوں سے یہ فتح عالمگیری جو ہے جمع ہوا تقریباً پانچ سو کے قریب علماء کرام کو اور مفتیان کرام کو جو ہے اس کام کے لیے انہوں نے معمور کیا تھا ایسے شریعت کے یہ جو ہے حکمراں گزرے ہیں اور اولیاء اللہ کے بڑے جو ہے یعنی عقیدت مند ان کے زمانے میں ایک بڑا مشہور بہروپیت اور وہ جناب روپ بدل بدل کر جو ہے پیسے کماتا تھا ان کے پاس بھی آتا تھا لیکن یہ اس قسم کے لوگوں سے بڑے جو ہے بردن بہت ہی جو ہے نالت پسند نہیں کرتے تھے ان کے دربار میں بھی یہ پہنچ گیا تو حضرت عالم پیر اللہ تعالی علیہ نے بڑے جو ہے وہ لطیف ہیلے سے اور بہت ہی حکمت عملی سے ان کو ٹالنا چاہا اور ٹالا فرمایا کہ جب تم کسی ایسی شکل میں میرے سامنے آؤ گے کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں تو میں تمہیں بہت انعام دوں گا انعام سے نواز گا خیر وہ یہ سن کر چلا چلا گیا اور اس کے بعد جو ہے عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے دکن کی طرف جانا پڑا سفر اختیار کیا جب یہ راستے میں پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ جناب اس طرف جو ہے بہت کامل درویش جو ہے وہ رہتے ہیں عقیدت مند تو تھے ہی جیسے سنا تو جناب خود جو ہے وہ جہاں یہ درویش تھے وہاں جو ہے وہ پہنچے دیکھا تو جناب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر مسائل تصور پر گفتگو کی اور ان سے جو ہے بہت سے سوالات کیے بڑے تسلی بخش جواب دیے عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر اشرفیوں کی تھیلی جو ہے ان کی ان کو نظر کی اب ان درویش صاحب نے کہا کہ مجھے اس تھیلی کی ضرورت نہیں کیا تم نے مجھے بھی اپنے جیسا سمجھ لیا کہ میں دنیا دار ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسی تھیلی ویلی کی لے جائیے آپ اپنی تھیلی میں اس پر عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت متاثر ہوئے کہ بھائی یا تو واقعی بڑے کامل درویش اب جناب ماں سے واپس چلے آئے کچھ ہی دور چلے تھے اور تعریف کرتے ہوئے کہ بھائی واقعی بڑے باکمال درویش اور بڑے جو ہے یعنی یہ تو اہل اللہ میں سے معلوم ہوتے ہیں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ پیچھے جو درویش صاحب جو چلے آ رہے ہیں اور سامنے آ کر جو ہے عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جھک کر سلام کیا اور اس کے بعد جب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت نظر عمیق سے گہری نظر سے جو دیکھا تو پہچان لیا کہ تو وہی بہرو کیا ہے اب جناب جو ہے عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے وعدے کے مطابق انعام و اکرام جو ہے پیش کیا تو کہا کہ بھائی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اس وقت تمہیں جو ہے اس انعام سے زیادہ جو ہے یعنی تمہیں جو ہے وہ انعام اکرام نظر کر رہا تھا تمہاری اشرفیوں کی تھیلی لیکن تم نے وہ تھیلی قبول نہیں کی اور یہ معمولی سا انعام جو ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں تو اس کا تم نے انکار نہیں کیا بات کیا ہے بڑی اچھی بات کہی سمجھنے کی بات ہے یہ کہ جناب اس بہروپیوں نے کہ جس نے اہل اللہ کی نقل اتاری اور درویش بن گئے اور اس طرح سے لباس وضع قطع ساری جو ہے درویشوں والے اختیار کر لی تو حضرت عالم گیر رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ تم نے جو ہے جو اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اور میں نے جن ہستیوں کی نقل اتاری تھی یہ یہ اشرفیوں کی تھیلی لینا جو ہے اس نقل کے خلاف تھا اس لیے میں نے یہ نقل جو ہے یہ اخبار اشرفیوں کی تھیلی میں نے قبول نہیں کی یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ہم ہمارا جو حال ہے ہم اگر غور کریں تو ہمارا حال تو اس بہ روپیے سے بھی زیادہ جو خراب ہو چکا ہے کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہم سے تو اللہ کے ان مقدس محبوب بندوں کی نقل بھی ہم سے نہیں اتاری جا رہی ہم تو یہ نقل بھی صحیح معنوں میں نہیں اتار پا رہے ہیں اور یہ نقل بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ پھر دیکھیے یہی نہیں کہ وہ بہ روپیہ جو ہے بہ روپیہ ہی رہا بلکہ جب اس نے جو ہے یہ انعام و کرام اور عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے جو ہے یہ سب معاملات دیکھے تو اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ جن ہستیوں کی میں نے نقل اتاری دنیا میں اس کا جو ہے یہ مقام ہے نقل اتارنے والوں کا تو آخرت میں کیا مقام ہوگا آج کے بعد سے جو ہے میں اپنا سارا جو ہے یہ بہروپی پن جو وہ ختم کرتا ہوں اور اہل اللہ کے نقش قدم پر وہ ہو گیا تو حقیقت یہ کہ دنیاوی معاملات میں اگر آپ اہل دنیا کی نقل اتاریں مثال کے طور پر اگر آج امتحان گاہ میں کوئی طالب علم نقل کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کو فیل قرار دے دیا جاتا ہے دنیا دنیا داروں کی نقل اتارنے والا فیل ہو جاتا ہے لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر ہم ان نفوس قدسیہ کی ہاں، اگر نقل اتاریں تو اس نقل کا اتارنے والا کامیاب نہیں پاس ہی ہوتا چلا جائے گا حقیقت یہ ہم تو جو ہے نقل اتارنے سے متاثر ہو گئے تو کوشش کریں کہ جی- جیسے بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے ان محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اللہ اہل اللہ کی اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ایک شخص نے کسی کامل درویش سے کامل ولی سے کہا کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں آپ کھاتے کہاں سے کیا پیارا جواب دیا تھا فرمایا تھا کہ جناب یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور ہم یہاں پر جو ہے مہمان ہوں اور مہمانی جو ہے کم سے کم جو تین دن کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک دن کتنا بڑا ہے ایک دن اللہ کے نزدیک ان ربی کا کال کے صنعتی نماتا ہوں دون اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن جو ہے وہ ایک ہزار برس کا ہے تو بات دراصل یہ ہے کہ گویا کہ ہم جو ہے یعنی ابھی تین دن کا مطلب ہو گیا تین ہزار برس تو فرمایا کہ ابھی تو جو ہے یعنی تین ہزار برس جو ہے وہ باقی ہیں تو جب جی تین ہزار برس گزر جائیں تو اس کے بعد پوچھنا کہ کہاں سے کھاتے ہیں تو ہم اللہ ہی کا اللہ کے مہمان ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک طرح سے یہ ایک گھر ہے ایک مکان ہے اور یہاں جو ہے جس طرح سے کہ مہمان آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد چلا جاتا ہے تو یہاں دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں ہماری حالت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں سدا دنیا میں رہنا ہے انتظام و انتظام ایسے ہیں کہ جیسے کہ ہزار برس جو ہے وہ رہنا ہے لیکن ہمیں پل کی خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یا ابھی ہم بیٹھے ابھی کیا ہو جائے گھر پہنچنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں دوسرے وقت کی نماز ہمیں ملتی ہے کہ نہیں اس کی طرف کبھی ہماری توجہ نہیں اور جناب انتظامات بڑے بڑے جو ہے وہ جنہیں سو سو برس کے دو دو سو برس کے ہم کرتے ہیں تو بہرحال یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں دنیا سمائی ہوئی ہے اور ہم نے دنیا ہی کو جو ہے آخر سمجھا ہوا ہے ایسا ہرگز نہیں شب و روز ہم دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم غسل دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم جو ہے جناب گڑا کھودتے ہیں اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہم جو ہے مٹی دے کر آتے ہیں پھر بھی جو ہے یعنی ایسی سچی بات پر بھی ہم دھیان نہیں دیتے ایسی سچی بات پر بھی ہم یقین نہیں کرتے پھر جناب جو ہے نہ جانے ہم کیا کیا جو ہے وہ جناب کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق گناد فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ